فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا پس فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کی بہت ہی سخت گرفت